حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کلمہ اور میں نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے دوسرا کلمہ کہا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مر جائے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا اور میں نے دوسری بات کہی کہ جو شخص اس حال میں مر جائے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا وہ جنت میں جائے گا صحیح بخاری حدیث سمجھ چھ ہزار چھ سو تراسی